اور اصحاب کا اور تبا کی قوم نے بھی ان سب نے پیغمبروں کو چھٹلایا تھا اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا